اوم شری ست گرو دیو بھگوان کی جے دیکھیے ہمارے دیش کی ایک ایسی پرمپرا ہے کہ اس میں لوگ اناد کا ستسنگ میں وشواس کرتے آئے ہیں کہ بھائی ستسنگ سننا چاہیے جس سے جیو کا کلیان ہوتا ہے لیکن جو شاستروں میں یا مہاپرشوں کی واریوں کے دارا جو ستسنگ ہم سنتے ہیں یا ٹی وی پر یا سیریل میں یا پترکا کے مادھیم سے کیا وہی واستو میں یتھارتھ ستسنگ ہے کہ کچھ اور ہے ہم تھوڑا اسی بارے میں بتانے کا پریاس کریں گے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ست سنگت درلبھ سنسارا نمس دنڈ بھری ایک بارہ کہ ستسنگ اتی درلبھ ہے لیکن ایک پل کا مل جائے تو جیو کا کلیان ہو جاتا ہے ایک جگہ کہتے ہیں کہ بڑے بھاگ پائی ستسنگا بنا ہی پریاس ہوئی بھو بھنگا کہ بہت بھاگ ادے ہوتا ہے تب وہ ستسنگ کی پراپتی ہوتی ہے اور جیو کا بھو کا بھنگ کا مطلب جو آواگمن کا چکر ہے وہ ٹوٹتا ہے سنی آچرج کرے جن کوئی ست سنگت مہما نہیں گوئی جلچر تھلچر نبچر نانا جی جڑ چیتن جیو جہانا مت کیرت گتی بھوت بھلائی جب جہ جتن جہاں جہی پائی سو جانب ستسنگ پربھاؤ لوکہ ویدن آن آنو پاؤ کہ وہ سب جس نے بھی جلچر ہو تھلچر ہو جس نے بھی اگر یس کیرتی کچھ بھی پایا ہے وہ سب ستسنگ کی مہما ہے بن ستسگ وویک نہ ہوئی رام کپا بھن سلبھ ن ہوئی اور وہ ستسنگ بنا بھگوان کرپا سے سلبھ نہیں ہوتا ہے تو دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واستو میں ست اور اصط ہے کیا جیسے گیتا میں بتایا گیا ہے کہ ناستوتے بھاؤ نا بھاؤت ست ابی اور پتو استن یوش تتو درش بھی کہ ارجن است وستو کا استتو نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں اسے روکا نہیں جا سکتا اور ستیہ کا ابھاؤ نہیں ہے تینوں کالوں میں اس کا ابھاؤ نہیں ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا تو ارجن نے کہا کہ آپ بھگوان ہونے کے ناطے ایسا کر رہے ہیں تو بھگوان نے کہا نہیں میں تو کہہ ہی رہا ہوں لیکن میرے ساتھ ساتھ مہاپروشوں کے دارا ان دونوں کا انتر دیکھا گیا ہے پھر بتائے اگلے شلوک میں کہ اوناشی تو تدھی یہ تتم اکشت کرتو مرہرہ تو وہ ہے جس سے جگت ویاپت ہے اس کا واش کرنے میں کوئی بھی سمر نہیں ہے پھر کہے کہ اس اوناشی کا امرت کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے پھر اگلے شلوک میں بتائے کہ اوناشی اپرمنت سوروپ اس آتما کے سمپور شریر ناسوان ہے تو ستیہ ہے کیا ستیہ ایک مات پرماتما ہے وہ آتما ہے اور یہ شریر کیا ہے یہی ناسوان ہے ارتھات اس ستیہ وسط وی آتما متھیا جگت پسار نتیہ نت وویک کیا لیجیے بات وچار رام بھی بتایا گیا ہے بھگوان شیو بھی کہتے ہیں کہ انبو اپنا ست ہری بھجن جگت سب سپنا کہ ست کی طرف لے چلنے والے ہمارے جتنے بھی شاریرک مانسک یا بچار یا بوتک جو کچھ بھی ہیں وہ سب ستسنگت ہے اور ست سے دور کرانے والے شاریرک مانسک یا بھوتک جو کچھ بھی ہمارے بھاؤ ہے وہ سب استس ہے اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کیسے ہم جانیں کہ ہم جو کاریہ کر رہے ہیں وہ ستیہ ہے جیسے اب دیکھیے نا کہ دھرم کے بارے میں کتنی روڑھیاں ہیں ہر مت سمپردائے میں الگ الگ نیم ہیں سب لوگ ستیہ کا ہی آلاپ کر رہے ہیں اسلام میں دیکھیے تو ان کے لیے گائے دھرم نہیں ہے ہندو دھرم میں گائے کو دھرم بتایا گیا وہ ستیہ بتایا گیا ہے عیسائی دھرم میں کچھ اور سکھ دھرم میں کچھ اور تو اس طرح کیسے جانے کے واستو میں ہم ست کی دھارا میں ہے ایک دشانت ہے کہ ایک بہت اچھے سنت تھے اچھے وت کے تھے سیم نیم کے پکے تھے ایک کٹیا میں رہ کر بجن چنتن کرتے تھے بجن چنتن کرتے کرتے انہیں کافی عمر بیت گیا کافی سمے چلا گیا ایک دن بھجن چنتن کر کے جب اٹھے تو ان کے سامنے ایک تالاب تھا اور اس تالاب میں ایک بکلا مچھلی کی تاک میں دھیانست تھا تو سنت سوچے کہ جیو ہتیا کر رہا ہے یہ پاپ ہے ہم اسے اڑا دیں تو اس جیو ہتیا سے ہم بچ جائیں گے یہ پونے ہوگا انہوں نے ویسا کیا بکلے کو اڑا دیا کچھ دنوں کے پشچات جب سنت کا شریر چھوٹا تو یمدوت انہیں گھسیٹ کر نرک میں لے جانے لگے تو سنت نے پوچھا کہ بھائی ہم نے کون سا ایسا پاپ کیا ہے جس کے پھلسوروپ آپ ہمیں نرک میں لے جا رہے ہیں تو یمدوتوں نے کہا کہ آپ سے کوئی پاپ نہیں ہوا لیکن آپ نے اس بکلے کو اڑایا یہی سب سے بڑا پاپ ہے کیونکہ بکلے کا وہی انتم بھوجن تھا اس مچھلی کے ابھاؤ میں بکلا تڑپ کر مر گیا اسی پاپ کی وجہ سے آپ کو نرک میں لے جایا جا رہا ہے اب اس کٹیا میں ان کے دوسرے شیش جو ہوئے وہ بھی اسی سنت کی طرح رہنی پکڑ کر کے اپنا بھجن چنتن کرنے لگے تو ایک دن سوپن میں جو سنت پہلے ہو چکے تھے وہ انہیں بتائے کہ دیکھو بھائی ہم سے یہ بھول ہوئی بکلے کو ہم نے اڑا دیا اس لیے ہم کو نرک ہوا آپ بچنا کچھ دنوں کے پاشچات ان کے سامنے بھی وہی دشیہ آیا کہ یہ بکلا مچھلی پکڑنے میں دھیانست تھا تو وہ سنت سوچے کہ بھائی گرو مہاراج نے اڑا دیا اس لیے ان کو نرک ہوا ہم نہیں اڑائیں گے وہ اپنا بکلے کو نہیں اڑائے سنجوگ سے کچھ دن کے بعد ان کا بھی شریر چھوٹا ان کو بھی یم دسیٹ کر نرک میں لے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم نے کون ایسا پاپ کیا تو یمدوتوں نے بتایا کہ آپ نے جو بکلے کو نہیں اڑایا اسی وجہ سے کہیں بھائی ہم گرو مہاراج نے بکلی کو اڑا دیا تو ان کو نرک ہم نے بکلی کو نہیں اڑایا تو ہم کو نرک اس میں راہ رہس کیا ہے تو یم بتایا کہ گرو مہاراج نے اڑایا تو اس کا انتم بھوجن تھا لیکن آپ نے جو اڑا آپ نے نہیں اڑایا تو وہ بکلا تڑپ کر گرو مہاراج نے تو اڑا دیا ان کو نرک ہوا لیکن آپ نے نہیں اڑایا اس لیے آپ کو نرک ہو رہا ہے کیونکہ وہ کیا ہے ہے بھول جا رہا کیونکہ آپ نے ٹوکا نہیں تھا وہ مچھلی مر گئی وہ گٹر مستی میں اس دن مچھلی مار رہا تھا اس لیے آپ کو نرک ہوا تو انہوں نے تیسرے شیش کو سپن دیا کہ بھائی گرو مہاراج نے مچھلی کو اڑا دیا بکولی کو ہم نے نہیں اڑایا اس لیے ہم دونوں کو نرک ہوا آپ بچنا تو جب ان کے تیسرے شیش ہوئے اپنے اچھے ودھ کی وہ بھی تھے بھجن چنتن کر رہے تھے کچھ دنوں کے پشچات پرچھا گھڑی ان کے سامنے بھی آئی ویسی ویسا درش آیا تو یہ بچار کہ ایک بھائی بکلے میں بھگوان ہے مچھلی میں بھگوان ہے ہم کیا جانیں بھگوان کی ویوستھا بھگوان جانے تو انہوں نے ساری ویوستھا کو بھگوان پہ چھوڑ دیا تو ان کو نرک نہیں ہوا یہ تو ایک دشٹانت ماتر تھا کہ جیو میں چھمتا نہیں ہے کہ بھگوان کے بارے میں ست است کا نرنے لے سکے کہ ستیہ ہے کیا اصتیہ کیا ہے اس راہ کے پتھک جو چل چکے مہاپروش ہوتے ہیں بھگوان کو پراپت کر چکے جن کی بدھی ماتر ینتر ہوتی ہے وہی مہاپروش ہی واستو میں ست است کا نردھارن کرتے ہیں اس مہاپروش کی شرح ساندھ کرنا ان کی سیوا کرنا ان کی وانی سننا اور ان کے شاستر جو انوودت ہے جن کا اسپرش کیا ہے ان شاستروں کا ادھین یہیں سے ستسنگ کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ وہی مہاپروش ست ست کا نرے کرتے ہیں ستیہ کا مارگ بتاتے ہیں اب دیکھیے جیسے جو کوئی پستک ہے یتارت گیتا لکھنے سے پہلے یوگ درشن سے پہلے ہم یہی جانتے تھے کہ بھائی چاترو میات ش گڑکرم وگ سا تھی تو مہاپروش لکھ گئے لیکن اس کا یارتھ سوروپ جب تک گرو مہاراج نے نہیں بتایا ہم لوگوں کو تو کیسے ہم سمجھ سکتے تھے کہ چار ونوں کی سنرچنا میں نے کی اس سماج کو چار وارگوں میں بانٹ دیا گیا براہن چتری وشیہ شو ر رام میں بھی ہے کہ شو گوار ڈھول پرساری یہ سب تارن کیے ادھیکاری یہ سب آدھیاتمک تھے لیکن اس کو باہر گسیٹ کر ہم ستسنگ کیا کریں بلکہ ستسنگ سارا سے دور ہو کر اور برانتی کا شکار ہو گئے ایک مہاتما کمبھ میں پریاگ میلے میں ستسنگ دے رہے تھے کہ اوگن آٹھ سدا اڑ رہیں کہ استریوں کے اندر یہ آٹھ اگن سدا رہتے ہیں تو وہ بول رہے تھے اپنی ویاکھیا میں کہ یہ تب کی بات ہے ستیوگ کی بات جب بھگوان رام تھے تریتا کی بات ہے اب تو استریوں میں اور زیادہ گن گنگ ہیں اب بتائیے وہ بھی اس کا ارتھ نہیں جانتے ہیں تو شاستر ہیں یا کوئی پستک ہے جب تک مہاپروش اس کا یتھارتھ نرڑے نہ دیں اس کے بارے میں بتائیں نہ اس کی رچنا نہ کریں تب تک وہ شاستر بھی ہمارے کس کام کا تو ویسے مہاپروش کی سنگت کرنا ویسے مہاپروش کی وانی سننا ان کی سیوا ان کی راہ میں دھن خرچ کرنا یہیں سے ستسنگ کی شروعات ہوتی ہے جب ویسے مہاپرش مل جائیں گے تو جو بتایا گیا ہے ستسنگ کی مہاپروش کی ستسنگ سننے سے ہمارا کلیان ہوتا ہے تو وہیں سے واستک میں ستسنگ کی واستوک دھارا آپ کے انترل میں جاگرت ہوتی ہے کہتے ہیں نا گرو مون و چھنتے شیش سنشیم کہ گرو موہن ویاخان کرتے ہیں جو واشیہ آپ سن رہے ہیں وہی آپ کے انترال میں جب مہا پیاکھان اس کا کرنے لگے تو وہی واستو میں آنترک ستسگ ہوتا اس سے بھی سوچ میں جیسے ایک کہانی ہے کہ ایک نے سن رکھا تھا کہ ستسنگ کی بہت مہیما ہے جو کلیاد دا ہے بھاؤ کا بھنگ کرنے والی ہے بھگوان کو پراپت کرانے والی ہے تو کتھا واچکوں سے یا سنتوں سے بلا بلا کر سننے لگا جب اس کا کلیان نہ ہو مکت نہ ہو تو سبھی لوگوں کو جیل میں بند کر کے چکی پسوانے لگا کچھ دنوں کے پشچات جب بہت لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تو لوگ جانا ہی چھوڑ دیے سنجوگ سے ایک ودیارتھی جو گھر سے دور ودیا ادھن کرنے کے لیے براہم پتر تھا گیا ہوا تھا وہ کچھ دنوں کے پاشچات جب آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارے پتا جی بھی جیل میں چکی پیس رہے ہیں تو کس کارن سے کہ ستسنگ سنانے گئے تھے راجا کا کلیان نہیں ہوا اس کا بھاؤ بھنگ نہیں ہوا اسی کارن سے وہ چکی پیس رہے ہیں تب وہ اپنی ماں سے چھٹّی لے کر کہا کہ ماتا جی میں جا رہا ہوں ستسنگ سنانے راجا کو کہیں بیٹا مت جاؤ تمہارا بھی وہی حال ہوگا کہ نہیں ماتا میرے پہ وشواس رکھو ماتا کو وشواس دے کر وہ لڑکا گیا راجا کے دربار میں کہا بھائی راجن میں آپ کو ستسنگ سناؤں گا کہ اس کی شرط ہے کہ اگر ہمارا کلیان نہیں ہوا تو تم کو بھی اس جیل میں چکی پیسنا پڑے گا وہ جو براہن پوت تھا سویکار کیا پھر بولا کہ راجن ہماری بھی ایک سرتا ہے کہیں کیا کہ ہم کچھ مانگے پہلے آپ کو دینا پڑے گا کہیں بولیے کہ کچھ کھڑوں کے لیے راج ہمیں آپ دے دیجیے سنہاسن سے اتر جائیے تو راجا صاحب بولے کہ ٹھیک ہے اس لڑکے کی راجا بھیشیک کیا گیا گدیوں میں بیٹھایا گیا پھر بولا کہ ٹھیک میری آگیاں کا پالن کیا جائے ہمارے جو فلاں نام کے پتا جی ہیں جیل میں بند ہیں ان کو لایا جائے ان کو لایا گیا پھر بولا کہ ہمارے پتا جی کو اس کھمبے سے باندھ دیا جائے اس کا پتا بہت بگڑا کہ ایک دشٹ راجا ہے جو چکی پسوا رہا ہے اور یہ لڑکا نالائک پیدا ہو گیا جو کھمبے سے بدوا رہا ہے بےزتی کر رہا ہے لیکن آگیاں کا پالن کیا گیا راجا نے وچن دے چکا تھا پھر بولا کہ اس کو تلم لائے کہ بھائی ایسا کر رہے ہو اشارے سے باندھا گیا پھر وہ لڑکا بولا کہ راجا صاحب آپ ہمارے پتا جی کا بندھن کھول دیجیے تو خود بداؤ اپنے تمہارے پتا جی کا کیسے بندھن کھول سکتا ہوں اپنے پتا جی کو بولا کہ بھائی پتا جی آپ ہی اس راجا صاحب کے بندھن کھول دیجئے تو اس کا پتا بگڑا کہ مورکھ میں بھی تو بدھا ہوں میں کیسے اس راجا کی بندھن کھول سکتا ہوں تب بولا کہ بھائی ان لوگوں کے بندھن کھول دیا جائے تب ان کا پتر بولا کہ دیکھو راجن جس طرح سے آپ اس وشے کے پھانس میں بدھے ہوئے ہیں کام کروت راگ دویش کے جیون میں اسی طرح سے ہمارے پتا جی بدھے ہوئے ہیں آپ کوئی ایسے مہا مہاپروش کی شرح ساندھ لیں جو کہ اس کے سے اوپر اٹھ چکے ہیں بھگوان کو پراپت کر چکے ہیں کو گیان ہو گیا اور ویسے سنت کی سنگت پراپت کرنے کے لیے ستسنگ سننے کے لیے ان کی کھوج میں نکل پڑا تو واستو میں یہ کہانی کا مطلب یہ ہے کہ واستو میں اس ستسنگ کی رچیتا کہنے والے مہا مہاپروش ہی ہوتے ہیں باہر سے جب ستسنگ سن رہے ہیں تو اس کی ایک بھومی ہے ان کا شرم ساندھ سے ان کی سیوا کرنے سے ہمارے من کے انترال میں شردھا جاگرت ہوتی ہے اور وہ مہاپرش ہردے سے جاگرت ہو جاتے ہیں جو بتایا نا گرو مون ویاکھ چھنتے شیش سنسیم کہ گرو مون ویاخیاان کرتے ہیں وہ مہاپرش ہمارے ہردے سے بولنے لگتے ہیں یہ واستو میں ستسنگ ہے واستو میں اتی سوچ پرتج پھل والا جو کہ بھگوان کا سوروپ بتایا گیا ہے آتما کا بینو پد چلیں بینو کانا کر بینو کرم کرہ بینو نانا آنند رہت سکل رس بوگی بن باڑی بکتا ووگی اس بھگوان کے آنکھ کان مکھ کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ کرتا ہے آپ کے بھاؤ کے بسی بھوت ہو کر کے اص الک کرنی مہیما جاس جائے نہیں بھرنی جس کی مہیم ورنن نہیں کیا سکتا لیکن آپ کو دکھائی سنائی نہیں پڑتا ہے لیکن جب ایسے مہاپروش آپ کو مل جائیں گے تو ان کی سیوا ساندھ سے ان کی راہ پر بتائے مارک پر چلنے سے وہ آتما جو پرسپتھی آپ کو وہ جاگت ہو جاتی ہے آپ سو جائیں گے کہیں چلے بھی جائیں گے لیکن آپ کا وہ کرم ٹوٹے گا نہیں آپ کو بتانے لگتے ہیں تب وہیں سے واسطو میں ستیہ کیا ہے اتیہ کیا ہے اس کی دشا نردارت ہوتی ہے اب جو بھگوان کہیں اس کا آپ پالن کریں سنسار میں رہ کر کے یا سادھو جیون میں وہیں سے ستسنگ کی واستک شروعات ہوتی ہے اور جو تیسرا ستسنگ بتایا گیا ہے کہ ستسنگت درلب سنسارا نمش دنڈ بھر یہ کہوں بارہ اتنت درلبھ ہے تیسرا ستسنگ کہ ایک پل کا اگر مل جائے تو جیو کا کلیان ہو جاتا ہے وہ ستنگ پرتھ پھل اور بھی آنترک ات سوک ہے وہ ہے کیا کچھ دوری چلنے کے بعد وہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہنومان جی جب ماتا سیتا کی کھوج میں نکلے تو انہیں کئی راکس ملے ان سے پار کرتی ہوئے جب لمکا میں پہنچے تو پورا رکھوارے دیکھ مہو من کپکین نیوچار اتی لگ روپ دھرونے سے نگر کرو پیسار تو ہنمان جی نے چھوٹا روپ بنایا کہ وہاں بڑے بڑے پہرے دار تھے سوجا کے مسک سامان روپ کپی دھری لنکے چلے سمیر نر ہری جو مچھر کا روپ بنائے لیکن نشچر لنکنی نام ایک نشچری سو کہ چلے سموہ نندری جانے نہیں مرم سٹھ مورا مور آہار جہاں لگ چورا کہ ایک لنکنی پہرے دارن تھی وہ اس کا آہار چور لنکا میں جو بھی چوری سے پریوت کرتا کھا جاتی تھی وہ بولی کہ دشٹ بندر ہمیں نرادر کرتے ہوئے تم کہاں جا رہا ہے ہماری آنکھوں سے نہیں بچ سکتا تو ہنومان جی نے کیا کیا کہ مٹ کا ایک ہنی رودھیر بمت ڈھن ڈھنبنی پونی سمبھار اٹھی سو لنکا جور بان کر بنے سسنکا جب رام نہیں برہم بردنا چلت برنچ کہاں مسنا اور بولی کیا کہ تات سوگ اپر تلاک یگ تل نتا شکل ملی جو سکھ لو ستسنگ سوگ اور ویکنڈ کا سکھ بھی تراجو کے ایک پلرے پہ رکھ دیا جائے لیکن اس ایک چھڑ بھر کا ستسنگ ایک پلرے پہ دوسرے پلر پہ رکھ دیا جائے اس کو برابر نہیں کر سکتا ارتھات وہ ستسنگ بھاری پڑتا ہے اب بتائیے کہ ہنومان جی کی ایک گھوسا مارنے سے کہیں کسی کو ستسنگ مل جائے اگر تب تو بہت سرل چیز ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ ہنومان جی کو ہم کھوجے بھی کہاں ورتمان میں واستو میں یہ سب ادھیات باتیں ہیں وہ سوامی تلسی داس جی نے چھپا کر بتایا ہے کہ ادھکاری لوگ سمجھ سکیں مہاپر کے شرم میں جا سمجھنے کے لیے یہی لاسٹ یہ ستسنگ ہے کہ جو کہ بتایا کہ یہ ایک دلبھ ہے تو واستو میں اس میں براغ پربل براغ دار پرمنجن تن ہے اس میں براگوان سادھک ہی جو سادھنا کر رہا ہے سنسار کے لگاؤ کو تیاگ کر کے وہی ویراگوان سادھک ہی ہنومان ہے ماتا سیتا کا مطلب جو شانتی میں چل رہا ہے اس کی شانتی کھو گئی ہے راو کے وسی بھوت ہے موہ میں ہے قید میں ہے تو کیا ہنومان جی نے اس لنکنی کو ایک گھوسا مارا ارتھات و پوس پرمار سوپرتی لنکا درگ رچت من منجمے روپھار یہ مائک پروتی لنکا ہے شریر براہمنڈ مائک پروتی جو کامک وچار ہے سنسار کی طرف یہی لنکا ہے اس میں اس میں لنکنی کا مطلب لو میں جب آپ بھجن چنتن میں جب بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا لو ادھر کبھی سنسار میں گھر دوار میں بھی بچے میں چھڑ چھڑ بھاگتی رہتی ہے ہی لو انکن سے لنکنی ہے یہ پہرینداری ہے لنکا کی آپ کو ستسنگ سے دور رکھنا چاہتی ہے لیکن جو بہراگوان سادھک ہے جس کے پاس ہردے میں سوروپ ہے ہنومان جی کے ہردے میں سوروپ تھا بھگوان کا بل تھا تو کرتا کیا ہے بہرگوان سادھک مٹھکا ایک مہاک یعنی مٹھکا کا مطلب پانچوں جانوں روپ رس گند شبد اسپرش جو اب تک آپ سنسار میں بھوک کیے ہیں سنسار لوگوں کے ساتھ آنکھ سے کان سے ناک سے اسپرش سے یہی پانچ جاندریاں ہیں اس پانچوں جان کرتا ہے سادھک یہی بادا ڈالتی ہیں اسے کبیر شاہ نے بتایا کہ پانچ کتیا رام کے کرے بجن میں بھنگ ان کو کرتا کیا سادھک یہ پانچوں جان سبر سمیٹ کر کے ایک مشٹ میں ارتھات ان کا سیم کرتا ہے جن چنتن میں بیٹھ کر کے پانچوں کو سب اور سمیٹ کر کے ایک آیام میں لاتا ہے تو مٹھکا ایک مہاک یعنی ردھیر بمر دھرنی دھرم بنی ایک گھوسا وہ جہاں سیم کیا سادھک بھگوان کے انوروپ لگایا پانچوں گانندریوں کو تب یہ لنکنی ساپت ہو گئی اور اسے ستسنگ ملا تو بولی تات سورگ اپ